نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون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 عزیز بھائی اور دوستوں اور بزرگوں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل کرم اور احسان کہ جس نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت نعمت نصیب فرمائی اور اپنے گھر میں اپنی یاد کے لیے اپنے دین کی فکر کے لیے اور نماز کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے آج امت مسلمہ کے دل دکھے ہوئے ہیں ایمان والوں کے دلوں پر ایک صدمہ ہے ایک دکھ ہے ایک ایسا صدمہ کہ جس کو زبان سے بیان کرنا یا جس کا اظہار کرنا بس میں نہیں ہے وہ شخصیت کے جو ایمان والوں کے لیے اس دور میں اور اس زمانہ میں ایک رحمت کا سایہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھی حضرت امیر المومنین نور اللہ عمر قدہ حضرت ملا عمر مجاہد رحمت اللہ علیہ دنیا سے وصال فرما گئے پردہ کر گئے اور اللہ رب العزت کی اس نعمت سے ہم سب معروم ہو گئے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملی اور یقیناً بہت کم ایمان والوں نے اس نعمت کی قدر کی یا اس نعمت کو پہچانا بدقسمتی سے اللہ رب العزت نعمتیں دیتے ہیں لیکن انسان نہ ان کی قدر کرتا ہے نہ ان نعمتوں کو پہچان پاتا ہے آج ہم دنیا کی تاریخ پڑھتے ہیں بڑے بڑے فاتحین کا نام لیتے ہیں ان کو یاد کیا جاتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے زمانے میں ایسا کوئی نہیں ہوگا یا ہمارا زمانہ اب بہت دور نکل گیا اس زمانے میں اس قسم کے لوگ نہیں ہو سکتے لیکن اللہ رب العزت کا دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اللہ رب العزت کے احکامات اللہ رب العزت کے فرامین اور اللہ رب العزت کا دین قیامت تک جاری رہے گا اور اس دین پر پورا پورا عمل کرنے والے بھی قیامت تک آتے رہیں گے ہر دور میں اللہ رب العزت اس دین کو زندہ کرنے والے اور اس دین کے اوپر سے بدعات کو اور اس دین کے اندر آنے والی فرسودات کو اور اسی قسم کی چیزوں کو کہ جن کو دنیا بھلا چکی ہے ان کو زندہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے افراد پیدا ہوتے رہتے ہیں لیکن انسان ان کی قدر نہیں کرتے جب تک وہ اپنے اندر موجود ہوتے ہیں لوگوں کو ان کی قدر نہیں ہوتی لوگوں کو ان کی شناخت یا پہچان نہیں ہوتی حضرت امیر المومنین ملا عمر مجاہد نبر اللہ عمر انہی افراد میں سے ایک تھے کہ جو زمانے کے فرد ہوا کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں یقیناً حضرت امیر محترم نے فرمایا کہ ملا عمر مجاہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے معجزات میں سے ایک موجزہ شخصیت تھے ایسی شخصیت کے جنہوں نے دین کا تعارف کرایا ایسی شخصیت کے جنہوں نے دین کا اصل چہرہ ایمان والوں کو بتایا ایسی شخصیت کہ جب پوری دنیا اس چیز کو بھول چکی کہ خلافت کس چیز کا نام تھا امارت کس چیز کا نام تھا اللہ رب العزت کے احکامات کو روئے زمین پر کیسے نافذ کیا جاتا صرف جو باتیں کتابوں کی حد تک یا داستانوں میں رہ گئی اس اللہ کے بندے نے اس دور میں عصر حاضر میں ان چیزوں کو روئے زمین پر نافذ کر کے بتایا روئے زمین پر اللہ کے احکامات کو نافذ کر کے اللہ رب العزت کے قوانین کو جاری کر کے فرم بتایا اور جب ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ دنیا کا کوئی ملک دنیا کی کوئی معیشت یا معاشرت بغیر سود کے نہیں چل سکتی بغیر حرام کاریوں کے نہیں چل سکتی بغیر کافروں کے روابط کے نہیں چل سکتی دنیا کے آگے سر جھکائے بغیر نہیں چل سکتی دنیا کے قدم کے ساتھ قدم ملائے بغیر نہیں چل سکتی تب اللہ رب العزت نے اس مرد قلندر سے وہ کام لیا کہ جن لوگوں نے ان کی عمارت کو دیکھا جن لوگوں نے ان کی خلافت کو دیکھا جن لوگوں نے ان کے دور خلافت کے افغانستان کو دیکھا خدا کی قسم قرون اولا کی یادیں تازہ ہو جایا کرتی تھی گلی گلی میں انصاف نظر آتا تھا عدل نظر آتا تھا امن نظر آتا تھا ہاں ہم نے کندھار کی گلیوں میں دیکھا ہم نے کابل کی گلیوں میں دیکھا کہ جب مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدا لگا کرتی تھی آزان کی آوازیں بلند ہوا کرتی تھی لوگ اپنے اپنی دکانوں کے دروازے بند کیے بغیر مسجد میں جایا کرتے تھے اور واپس آ کر اپنی دکانوں میں بیٹھتے تھے نہ کوئی چوری کرنے والا تھا نہ کوئی ڈکیتیاں کرنے والا تھا نہ کوئی رازنیاں کرنے والا تھا افغانستان کی سرزمین کے جو چوروں اور ڈاکوں کی سرزمین کہلاتی تھی اس پر اتنا امن قائم ہوا کہ افغانستان کے ایک کونے سے اگر کوئی عورت زیور سجا کر مال و دولت کی گٹھڑی لے کر اگر چلا کرتی تھی دوسرے کونے تک چلی جاتی نہ اس کی عزت کی طرف کوئی غلط نگاہ اٹھانے والا ہوتا تھا اور نہ اس کے مال پر کوئی غلط ہاتھ ڈالنے والا ملا کرتا تھا ایسا عدل و انصاف قائم کیا ہاں امیر المومنین ایمان والوں کا درد رکھنے والے مرد مومن تھے جن کے دلوں میں ایمان والوں کا درد تھا آج یہ باتیں فرسودہ لگتی ہیں اس لیے کہ زمانہ خود غرضی میں پڑ گیا ہر ایک کو اپنا نفس اپنی جان اپنی فکر اپنے خاندان کی فکر لیکن کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جن کی راتیں امت کی فکر میں جاگا کرتی ہیں جن کے دل امت کی فکر میں میدانوں کے اندر گزرتے ہیں امیر المومنین انہی افراد میں سے تھے جنہوں نے افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کو افغانستان کے جلے کٹے اور زخمی حال مسلمانوں کو خلافت اسلامیہ امارت اسلامیہ جیسا تحفہ دیا امن دیا سکون دیا ہاں ایمان والوں سچ کہتا ہوں امیر المومنین کے دور خلافت ایسا دور خلافت تھا یہ وہ مرد قلندر تھا یہ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیروکار تھا کہ سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے مسجد نبی کے ممبر پر بیٹھ کر فرماتے تھے کہ لوگوں سنو اگر خوراک کے یا دجلہ کے کنارے پر کوئی بھی بھوکا مر جائے گا فاروق اعظم سے اس کا سوال کیا جائے گا ہم نے کندھار کے اس مرد کلندر کو دیکھا جو اپنی مسجد خلافت پر بیٹھ کر یہ اعلان کرتا تھا کہ اگر افغانستان کی سرزمین پر امارت اسلامیہ میں یعنی کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو ملا عمر اس کا جواب دہ ہوگا اور اگر چوری کرنے والا ملا عمر کا بیٹا بھی ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ کر اسلامی حدود کو نافذ کیا جائے گا اللہ رب العزت نے ایسے افراد دیے ہاں آج کون ہے آج تو جاگیروں کے لیے جائیدادوں کے لیے بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے لیکن اس کو دیکھو آج لوگ مولوی ملا مولوی کو ایک گالی قرار دیں گے لیکن ایمان والوں کو ڈھونڈ کر لاؤ تو تمہیں مولویوں میں ہی ملے گا کوئی ملا ہی ملے گا جاؤ جا کر تلاش کرو اپنی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ایجوکیٹڈ لوگوں کو کوئی تمہیں مال و دولت لوٹتا نظر آئے گا کسی کو حکومت ملے گی تو مسلمانوں کا مال گسوٹتا نظر آئے گا مسلمانوں کا خون چوستا نظر آئے گا مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بکھیرتا نظر آئے گا لیکن جب اللہ رب العزت اپنے ایمان والوں کو اپنا درد رکھنے والوں کو دل میں ایمان رکھنے والوں کو خلافت دیتے ہیں اللہ امت کرنا ان کی لردی اقام الزکاطب وہاں الزکات ماروں کی بنا ہوا نیل جب رب والوں کو حکومت ملتی ہے وہ زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرتے ہیں وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں وہ لوگوں کو زکات کی دعوت دیتے ہیں وہ لوگوں کو بھلائیوں کی طرف لاتے ہیں ہاں ملا عمر مجاہد کی خلافت امارت اسلامی افغانستان جب تک ملا عمر مجاہد موجود تھے پوری عمارت کے اندر اقامت شراب بھی تھی عیسائی زکات بھی تھی امر بل معروف بھی تھا نہیں انل منکر بھی تھا اور ہر طرف مسلمان خوشحال نظر آ رہے تھے اور افغانستان کی سرزمین مسلمانوں کے لیے ایک ماں کی گود کی طرح بن چکی تھی کہ دنیا کا ہر مظلوم مسلمان جہاں کہیں کسی مسلمان پر کوئی کافر حملہ آور ہوتا تھا تو افغانستان کی سرزمین اس کی پناہ گاہ ہوا کرتی تھی اور دنیا بھر کے مسلمان وہاں آ کر پناہ لیا کرتے تھے چائنا تک کے مسلمانوں کو ہم نے وہاں پر آزادی کی زندگی گزارتے دیکھا کہ جن پر ان کے ملکوں میں رمضان المبارک میں پابندیاں لگ جاتی ہیں روزہ رکھنے پر پابندی نماز رکھ نماز پڑھنے پر پابندی لیکن افغانستان کی سرزمین ان کے لیے امن کا گہوارہ ان کے لیے پر امن جگہ ان کے لیے ایسی جگہ جیسے کسی بچے کے لیے ماں کی گود ہوا کرتی ہے ملا عمر مجاہد وہ شخصیت کے جنہوں نے ایمان والوں کو ایمان والوں کی قدر بتائی ہے ایمان والوں کو ایمان والوں کی عزت کرنا بتایا کون ہے اس دنیا میں جو کسی ایمان والے کے لیے اپنی سلطنت کو قربان کر دے یہ ملا عمر مجاہد تھے جنہوں نے مدینت المنورہ سے آنے والے مہاجرین ہاں وہ مدینت المنورہ سے ہجرت کرنے والے ایمان والے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مجاہدین اور مہاجرین ان کو اپنے پاس بنا دی ساری دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ساری دنیا کی طاقتیں آئی ساری دنیا کے مال و دولت کے حوث ساری دنیا کی مال و دولت کی لالچیں دی گئی ہر چیز ان کے سامنے پیش کی گئی لیکن کہا کہ نہیں اللہ کے نبی نے ایمان والوں کی قدر بتائی اللہ کے نبی نے ایمان والوں کی عزت بتائی سلطنت چھوڑی جا سکتی ہے حکومت کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا جا سکتا ہے اپنا سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے لیکن کسی ایمان والے کو کافروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا کسی مسلمان کو در بدر نہیں کیا جا سکتا اس دور میں کہ جب فخریہ طور پر کتابیں لکھی جائیں کہ ہم نے پانچ پانچ ہزار ڈالر کے عوض دفتر آفیہ جیسی بیٹیاں اٹھا کر بیچ ڈالی اس دور میں ایمان والوں کی خاطر اپنی حکومت قربان کرنے والے شاید دنیا ایسے لوگوں کو کم عقل کہے شاید دنیا ایسے لوگوں کو بڑا اندن پڑھ کہے شاید دنیا ایسے لوگوں کو عقل و شعور سے دور کہے لیکن رب کا قرآن انہی لوگوں نے زندہ کیا رب کے احکامات کو انہی لوگوں نے زندہ کیا ہاں آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا امیر وہ ہم ان کی اتباع کرنے والے ہم ایسے لوگوں کے ساتھ چلنے والے جنہوں نے اپنی حکومت کو اپنی سلطنت کو اپنے سب مفادات کو ایک طرف رکھ کر ایمان والوں کی حفاظت کی مسلمانوں کی حفاظت کی ہاں ایمان والوں ہم نے دیکھا ملا عمر مجاہد کو کوئی کشمیر کا مجاہد آیا آ کر کشمیر کا رونا رویا ہم نے ملا عمر کی آنکھوں میں کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آنسو بہتے دیکھے اور یہ کہتے سنا کہ کشمیر کے لیے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار میں اپنی سوچ قربان کرنے کے لیے تیار کوئی برما سے کس کا چلازہ آیا تو اس کو پناہ ملا عمر کے پاس ملی کوئی شام و مصر سے روتا ہوا آیا تو پناہ اس کو ملا عمر کے پاس ملی کوئی دنیا سے کہیں سے بھی مار کھا کر آیا تڑپتا سٹکتا آیا ایمان والوں کو پناہ ملی ملا عمر کے دامن میں ملی ملا عمر سب کو پناہ دیتا سب کے لیے اپنی گوشت اور اپنی سرزمین کے دروازے کھولتا آج دنیا سے رخصت ہو گئے انا ہیرا راجعون آج وہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی یادیں ایمان والوں کے ساتھ قیامت تک رہیں گی قیامت تک کے ایمان والوں کے وہ محسن ایمان والوں پر احسان کرنے والے اللہ رب العزت کے قانون کو نافذ کرنے والے ہاں ایمان والوں ان کا حق ہے ان کے لیے دعائیں کی جائیں ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں ان کے لیے اشار ثواب کریں پورے ملک میں اشار ثواب کی مجالس کر رہی ہیں اپنی سعادت کے لیے ایسے شخص کے لیے کہ جس نے پوری دنیا کے کفر کو نا کونے چپائے ہاں ملا عمر مجاہد کو جن کو ساری دنیا کا کفر ڈھونڈتا ڈھونڈتا چلا گیا ایڑیاں رگڑتا چلا گیا لیکن ملا عمر کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچا اور آج افغانستان میں جا کر دیکھو افغانستان کے پہاڑوں پر سفید جھنڈے لہرا رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی سدائیں بلند ہو رہی ہیں اور افغانستان کے پہاڑوں کا ایک ایک پتھر ملا عمر مجاہد کی شہادت دے رہا ہے ان کی گواہی دے رہا ہے اور ان کے لیے دعائیں کرتا نظر آ رہا ہے اللہ رب العزت کے دین کے یہ مجاہد ایمان والے شاید ان کو نہ سمجھ پائیں ایمان والے شاید ان کی قدر نہ کر پائیں لیکن ایمان والوں آج کتابوں میں محمود غز نبی کو پڑھتے ہو جنہوں نے سومنااتھ کے مندروں کو گرایا ہاں وہ ہمارے سر کا تاج ہمارے لیے فخر کی بات لیکن محمود غز نبی کو گزرے ہوئے صدیاں گزر گئی اللہ رب العزت نے ہمیں اس گئے گزرے دور میں محمود غز نبی کا وہ فرزند دکھایا جس کے سامنے سومنااتھ کے بت نہیں ان سے زیادہ قیمتی بت کے نہیں ان سے زیادہ بڑے بت بامیان کے بت موجود تھے اور ساری دنیا کا کفر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دہائیاں دے دے کر یہ کہہ رہا تھا پوری دنیا کے میڈیا پر یہ آوازیں لگ رہی تھی کہ افغانستان کی سرزمین کو سڑکوں سے بھر دیا جائے گا سنا لگا دی جائیں گی جو کچھ زبان سے نکالو گے ملے گا لیکن بامیان کے بتوں کو مت توڑنا تب کندھار کی مسجد کے مسلح پر بیٹھا ہوا ایک مرد کلندر اسی معمود غز نبی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے دین کے سپاہی پیارے آقا کے غلام بتوں کے بیچنے والے نہیں بتوں کو گرانے والے ہوتے ہیں ساری دنیا کے برابر اگر سونا چاندی لا کر بھی دو تب بھی بامیان کے بت گرائے جائیں گے اس لیے کہ مسلمان بت شکن ہوا کرتا ہے بت فروش نہیں ہوا کرتا بت فروش نہیں ہوا کرتا اللہ رب العزت کا دین اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت کرنے والے یہ افراد آج دنیا سے چلے گئے امت مسلمہ کا درد رکھنے والے چلے گئے لیکن ایمان والوں کے لیے بہت سی داستانیں ایک ایسی تعریف چھوڑ کر چلے گئے کہ آج ہم دنیا کو کہہ سکتے ہیں کہ دنیا والوں ہمارے پاس ملا عمر تھا نہ جس کا تم دین خرید سکے نہ جس کا تم ایمان خرید سکے دنیا ہمارے سامنے لائے گی ان حکمرانوں کی داستانیں جنہوں نے اپنی بیٹیاں اٹھا کر بیچی تو ہم ان کو بتائیں گے ملا عمر کی داستانیں کہ جس نے عرب کے ان شہزادوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا لیکن دنیا کا کفر اس کے پاؤں سے اس کی جوتی بھی نہیں لے سکا ہم بتائیں گے تمہیں دنیا کے وہ فاتح کہ جن کے سامنے تم نے دنیا کی ترقی کے دنیا کی معیشت کے انبار لگا کر رکھے لیکن انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلاط وسلام کی طرح پیارے آتا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور پیارے آتا کے غلاموں کی طرح اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے والے بتوں کو زمین بوس کر دیا زمانہ ترسے گا زمانہ تڑپے گا زمانہ روئے گا لیکن ایمان والوں سچ بات ہے ایسے لوگ نہیں ملیں گے القلم کا خصوصی شمارہ سیدنا حضرت ملا عمر مجاہد نظر اللہ عمر قدع کی یاد میں نکل رہا ہے تمام احباب نیت کریں کہ اس کو لیں گے اور آگے تقسیم کریں گے تاکہ ہم پہچان سکیں کہ یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام تھا اللہ رب العزت کی کتنی بڑی رحمت تھی کہ جس سے آج ہم محروم ہو گئے آج ہم محروم ہو گئے اور جس قدر ہو سکے تمام آباب سال ثواب کریں اس لیے کہ ملا عمر مجاہد کا ہم سب پر حق ہے ہم سب پر حق ہے اور یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے ہمارا موضوع قرآن پاک کی مخصوص صورتیں اور ان کا خلاصہ کر رہا تھا گزشتہ جمعت المبارک میں آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کا دل سورہ یاسین کا خلاصہ عرض کیا گیا آج ہمارا موضوع قرآن پاک کے انتیسویں پارے کی صورت سورت الملک ہے ایسی صورت کہ جو تیس آیات پر مشتمل دو رکو جس صورت میں موجود تین سو پینتیس کلیمات اور تیرہ سو تیرہ حروف پر مشتمل وہ سورت کہ جس کو سورہ واقعہ کہا گیا یعنی اللہ رب العزت کے آزاد سے بچانے والی سورت سورہ نازیا کہا گیا اللہ رب العزت کے آزاد سے نجات دلانے والی منجیا نجات دلانے والی سورت اللہ رب العزت کے آزاد کو دفاع کرنے والی انسانوں سے دور کرنے والی سورت سورہ دافیہ بھی اس کا نام رکھا گیا سورہ ملک اس کا نام تبارک النبی بیدی الملک وہ قدیر پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی صورت ہے کہ جو اللہ رب العزت کے آزاد سے نجات دلانے والی ہے اور جو شخص بھی رات کو یہ صورت پڑھ کے سوتا ہو اللہ رب العزت اس کو آزاد قبر سے نجات نصیب فرمائیں گے ایسی مبارک صورت تبارک الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير 30 آیات تیس آیت پہلی آیت تبارک الذي بيده الملك بابرکت ہے مبارک ہے وہ ذات بيده الملك جس کے ہاتھوں میں ساری کی ساری سلطنت جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کی حکومتیں زمین کے چپے چپے کا کائنات کے چپے چپے کا مالک وہ ہاں دنیا میں حکومتیں عارضی طور پر ملا کرتی ہیں ایسی حکومتیں کہ جن حکومتوں کے پاس کوئی اقتدار یا کوئی اختیار نہیں ہوا کرتا اصل حکومت اصل بادشاہت اللہ رب العزت کی ہے تبارکی بھی ابھیل ملک وہ کل نِسعین قدیر ہاں بادشاہ تو وہ مالک تو وہ شہن شاہ تو وہ کل شعین قدیر کہ جو ہر چیز پر قابر ہے جو کیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے جو کن کہتا ہے فیقن جو ایک چیز کو ہونے کا کہتا ہے تو وہ ہو جایا کرتی ہے بادشاہت اسی کی ہے مملکت اسی کی ہے حکومت اسی کی ہے دنیا میں نظر آنے والے یہ بادشاہ یہ اپنی مرضی سے ایک سانس بھی نہیں لے سکتے وہ اعلیٰ سے قدیر لیکن وہ مالک ایسا کہ جو ہر چیز پر قادر ہے تبارك الذي الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير خلق الموت ایمان والوں کو وہی فلسفہ جو سورہ یاسین میں بیان ہوا کہ ایمان والوں زندگی اور موت کے فلسفے کو پہچانو اور رب کے فرما بردار بن جاؤ اس بات کا یقین رکھ لو کہ تمہیں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے رب کے سامنے پیش ہونا ہے ایک ایک لمحے کی ایک ایک سانس کا تمہیں حساب اور کتاب دینا ہے اس چیز کا یقین کر لو اس لیے کہ وہ رب اللہ خلط الموتا جس نے موت کو پیدا کیا ور حیات زندگی کو پیدا کیا ہاں موت بھی رب کی مخلوق زندگی بھی رب کی مخلوق ہماری زندگی سے پہلے ہم معدوم تھے ہم موت تھی ہمیں رب نے زندگی دی پھر موت آ جائے گی پھر زندگی آ جائے گی اللہ بھی خلق الموت والحیات حیات وہ رب اس نے موت کو بھی پیدا کیا اس رب نے زندگی کو بھی پیدا کیا موت بھی اس کی مخلوق زندگی بھی اس کی مخلوق اس لیے روایات میں آتا ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں موت کو ایک مینڈے کی صورت میں ایک دمبے کی صورت میں لایا جائے گا اور اس کو جہنم اور جنت کے درمیان کھڑا کر کے ذبا کر دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا اور آم الحاکمین رب العرش العظیم کی طرف سے اعلان ہوگا کہ لوگوں دیکھو موت میری مخلوق تھی آج میں نے موت کو بھی موت دے دی اور جنت والوں سے کہا جائے گا جاؤ ہمیشہ کے لیے موت سے بے فکر ہو کر جنتوں میں جا کر مزے کرو اور جنتوں میں عیش کرو جا کر موت کو بھی مار دیا جائے گا اللہ خلق الموت اول حیات جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا کس لیے پیدا کیا لیبلو تم می کم ایمان والوں قرآن سنو قرآن پاک کیسے پیار سے سمجھاتا ہے کیسی دلیلوں سے سمجھاتا ہے اور پیارو سنو میں نے تمہیں موت دی میں نے تمہیں زندگی دی میں نے زندگی اور موت کا ایک سلسلہ جاری کیا لیا بلو تم آفر تاکہ میں آزما سکوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے تم میں سے میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا کون ہے تم میں سے میرا فرما بردار کون ہے تو پتا کیا چلا کہ رب نے زندگی دی اس لیے دی لیا بلوا تم میں سرواملہ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کون فرما بردار ہے اور کون نافرمان ہے زندگی ملی رب کی فرما برداریوں کے لیے ہر سانس رب کی فرما بداری کے لیے ورنہ اس زندگی سے پہلے بھی موت اس زندگی کے بعد بھی موت ہے درمیان میں تھوڑی سی زندگی ملی لیبلوا تم عیوک ماسن و تاکہ اللہ دیکھ سکے کہ کون تم میں سے بہترین عمل کرتا ہے اس زندگی کا حق ادا کرتا ہے وہ العزیز الغفور اور وہ رب ایسا نہیں ہے کہ جس کی پکڑ نہ ہو جس میں طاقت نہ ہو عزیز وہ بہت کمال قدرت والا ہے وہ تمہاری زبانوں کو کھینچ سکتا ہے وہ تمہاری سانسوں کو سلب کر سکتا ہے وہ تمہارے چلتے قدموں کو روک کر تمہیں زمین پر ڈھیر کر سکتا ہے عزیز ہے وہ کمال قدرت والا ہے لیکن وہ ظالم نہیں غفور وہ بخشنے والا ہے وہ رحم کرنے والا ہے وہ معاف کرنے والا ہے تم دن میں ستر گنا کرو رات کو بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو بہا کر معافی مانگو وہ تمہارے گناہوں کو نیکی سے بدل دینے والا ہے وہ عزیز القور اللہ خلق کا سبا سماوات ان وہ رب کوئی کمزور نہیں ہے ذرا آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو قرآن پاک کہتا ہے ذرا سر اٹھاؤ تو صحیح دیکھو اللہ بھی خلا وہ رب جس نے پیدا کیا سب سماوات سات آسمان ایک آسمان پانچ سو برس کی مسافت پر دوسرا آسمان اس سے پانچ سو برس کی مسافت پر تیسرا آسمان اس سے پانچ سو برس کی مسافت پر چوتھا آسمان ایسے رب نے سات آسمانوں کو پیدا کیا اللہ جی خلق تبا سماوات انتبا کا طے بتہ پیدا کیا ماں ترافی الرحمان کے رحمان تم نہیں دیکھو گے رحمان کی تخلیق میں رحمان کے پیدا کرنے میں ماترا تمہیں نظر نہیں آئے گا من تفاوت کوئی تمہیں رکھنا کوئی تمہیں دراڑ نظر نہیں آئے گی کوئی ٹھیکے دار چھوٹی سی چھت بنائے دراڑیں آ جاتی ہیں اور رب کے بندو آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو سات آسمان بنا ڈالے ماترا بھی خل کے رحمان تفاوت تھوڑی سی دراڑ بھی تمہیں نہیں ملے گی تھوڑی سی تمہیں کوئی اونچ نیچ نہیں ملے گی بلکہ رحمان بلتفاق فرض البصر من فطور پھر نگاہیں نیچی کرو فرجیل البصر پھر نگاہیں اٹھا کے دیکھو قرآن کیسے بیان کرتا ہے اللہ اکبر کبیرا سمجھانے کے لیے کہ بندو پھر نگاہیں اٹھا کے دیکھو فرض البصر من فطور کوئی تمہیں فطور نظر آتا ہے کوئی تمہیں دران نظر آتی ہے سم مرج البصر کر رہا پھر بار بار نگاہیں جھکاؤ اور دیکھتے چلے جاؤ ایسا نہیں کہ تمہیں کوئی دھوکہ دیا جا رہا ہے اپنی آنکھوں کو مچلو اٹھ کے دیکھو جاگ کے دیکھو فرجیل بسرا ہر ترام سمر جیل بسرا کر پھر بار بار دیکھو دوبارہ دیکھو آسمانوں کی طرف دیکھو سمر جیل بسر کر رہ تئی یون بسر تمہاری آنکھیں تمہاری نگاہیں تمہاری بینائی تمہاری طرف لوٹ آئے گی یم کلی بھی نہیں چل بسر و خاص کر اور دلیل ہو کر واپس آ جائے گی لیکن رب کی تخلیق میں تمہیں کوئی فطور نہیں ملے گا کوئی دراڑ نہیں ملے گی کوئی تمہیں اونچ نیچ نہیں ملے گی تو پھر مانو کیوں نہیں کہتے دل سے سبحان اللہ کیوں نہیں نکلتا تمہارے دلوں سے سبحان اللہ دیکھو تو صحیح رب کی چیزوں کو الذي خلق سماوات انتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ثم مرج البسر كرتين ينقلب إليك البسر تری وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها او ایمان والو دل میں آسمان کو دیکھو تمہاری آنکھیں واپس لوٹ لوٹ کر آئیں گی نہ تم آسمان کی بلندیوں کو پا سکو گے نہ آسمان کی حقیقت کو پا سکو گے نہ آسمان کو کوئی تم اس کے اندر کوئی درار تلاش کر سکو گے رات کی جب تاریخی ہو جائے گی پھر تم دیکھنا تم پھر تم دیکھنا خاصیم و حتیث بل دنیا کہ ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہم نے دنیا کے اس آسمان کو سجایا ہم نے اس دنیا کے آسمان کو جگمگایا بیما سا بھی چراغوں کے ساتھ ستاروں کے ساتھ کیسے پیارے ستارے جگمگاتی ہیں کیوں تم ستاروں کو دیکھ کر نہیں کہتے سبحان اللہ بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے ان ستاروں کو بنایا وہ اللہ رجوم الشیاتی اور یہ ستارے ایسے پیدا نہیں کیے کہ صرف نمائش کے لیے ہوں صرف آرائش کے لیے ہوں صرف زیبائش کے لیے ہوں دکھلاوے کے لیے ہوں نہیں ہم نے ان کو کام پر لگایا رجوم مل زمین سے شیطان جاتے ہیں آسمانوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں کے راز چرانے کے لیے رجوع ملس شیاتین تب یہ ستارے شہاب ثاقب برساتے ہیں اپنی چنگاریاں برسا کر ان کو واپس لوٹا دیتے ہیں شیطانوں پر برستے ہیں یہ آسمانوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ وجالنا رجو مل سیاتی وہ تدنا دل اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک آزاد بنایا دنیا بھی مساوی و جاننا شیاتی اور ہم نے ان کافروں کے لیے دردناک آزاد بنایا کہ یہ آج شیطان دنیا سے اڑ کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں وہاں سے جٹکار دیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جہنم کے اندھیروں میں پھینک دیا جائے گا بل لدین کفر بربهم عذاب جہنم وبی المصیر اور لوگوں سنو یہ صرف شیطان نہیں شیطان کے پیروکار شیطان کے راستے پر چل کر کفر کرنے والے بل بلین کفر بربهم رب کے ساتھ کفر کرنے والے رب کی باتیں نہ ماننے والے ان کے لیے ہم نے عذاب بنایا بل لدین کفر بربهم عذاب جہنم جہنم کا عذاب وہ بھی اسل وہ بہت برا ٹھکانا ادا القوفی یا فی سمے اولا جب یہ پھینکے جائیں گے اس میں کافر اور نافرمان لوگ ادا القوفی یا رب ہم سب کی حفاظت فرمائے بہت برا ہوگا وہ پھینکا جانا بہت برا ہوگا وہ جہنم میں جلایا جانا قرآن پاک اسی کے نقشے بیان کرتا ہے ادا القوفی یا فی سمے اور جب یہ پھینکے جائیں گے اس میں اور سنیں گے وہ جہنم کی دھاڑوں کو جہنم کی آوازوں کو جہنم کی چیخ و پکار کو شہید انبیہ تفور اور وہ جہنم ابلتی ہوئی ہوگی جیسے کسی کڑھائی میں تیل ابلتا ہے یا کسی کوکر میں کوئی چیز پریشر سے ابھرتی ہے وہی تفور وہ اس طرح ابھر رہی ہوگی ابھر رہی ہوگی تقاد تمیز من الغیر اور وہ ایسے رہی ہوگی کہ جیسے وہ جوش کی وجہ سے اور غضب کی وجہ سے اور حرارت کی وجہ سے جیسے وہ پھٹنے والی ہو چکی ہو قرآن پاک جہنم کے لفظے کھینچتا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے بات تمیز من زمین الغیر وہ پھٹنے کو ہوگی کلما ال کی امیا فوجن اور جب بھی اس میں کسی فوج کو کسی جماعت کو کسی دھڑے کو کسی گروہ کو ڈالا جائے گا یاتکم نذیر ایمان والو سنو قرآن کہتا ہے اس منظر کو یاد کرو کہ کتنے اللہ کے نبی نے فرمایا کتنی داڑیوں والے جن کو داڑیوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینکا جائے گا کتنے جوان جن کو جوانی کی حالت میں اپنی جوانی کی دعائیاں دیتے ہوں گے اور ان کو جہنم کے اندھیروں میں ڈال دیا جائے گا کتنی عورتیں جو اپنے حیا کی دعائیاں دیں گی گسیٹ کر پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا قرآن اسی کو کہتا ہے تفوت تکاجمنغ کلما الفیاتی فوجن جب بھی کسی گروہ کو کسی فوج کو ڈالا جائے گا سالم خزن یاتکم نذیر جہنم کے داروغے کہیں گے کھڑے ہوئے پہرے دار کہیں گے نذیر بندو کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا کوئی تمہیں جہنم کا عذاب بتانے والا نہیں آیا تھا کیا کوئی تمہیں رب کا حکم بتانے والا نہیں آیا تھا یا تم نذیر کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کالو بلا قد جانا نذیر کہیں گے ہاں کالو کہیں گے ہاں جانا نقد جانا نذیر آئے ہمارے پاس ڈرانے والے فقط زبنا وکلنا نزل اللہ من لیکن ہم جھٹلاتے چلے گئے منع کرتے چلے گئے دین کی ہر بات کا مذاق اڑاتے چلے گئے ہر بات کو اپنے پیچھے پھینکتے چلے گئے کہ مولویوں کی باتیں فرسودہ باتیں ترقی سے ہٹی ہوئی باتیں جاہلوں کی باتیں فقط زبنا ہم نے تقدیف کی وک اللہ مض اللہ من سی اور ہم کہتے گئے کہ کوئی رب کی طرف سے نہیں ہے اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں بل انتم فی ضلال مبین اور ہم نے کہا لوگوں سے جو ڈرانے آئے ہم نے ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو تم راستے سے ہٹے ہوئے ہو تم دقیانوسی کی باتیں کرنے والے ہو تم دنیا کو اجاڑنے والے ہو تم ترقی کے دشمن ہو تم امن کے دشمن ہو ہم نے ان کو گمراہ کیا کہا بل انتم فی ضلال مبین قالوا لو لوکنہ نسم ہو ما نافل ماں اصحاب صحیح کاش کے ہم سن لیتے کاش کے ہم عقل کرتے کاش کے ہم مان لیتے لو کنہ نسما اگر ہم سن لیتے او ناقل اگر ہم سمجھ لیتے ماں کنہ فی اصحاب سعید تو آج ہم اس جہنم میں نہ ڈالے جاتے آج ہم عذاب میں مبتلا نہ ہوتے فاترفو پوزم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے کہ ربا غلطی ہو گئی نہیں مانا جٹلا دیا ہم نے لیکن اب مانتے ہیں فاتر ابو بزم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے فصو کر لیت جائے گا دفاع ہو جاؤ جہنم والو سو دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ رب کی رامت سے کوئی تمہاری بات سننے والا نہیں ہے پسو کر لیت دفع کر دیا جائے گا جہنم والوں کو اللہ رب العزت ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے زندگی رہی تو اس سورت کا خلاصہ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک میں عرض کروں گا سورت بڑی رحمت والی صورت اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایسی صورت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سورت فی القرآن ثلاثون آیتن ایک سورت ہے قرآن پاک میں جس کی تیس آیات ہیں شفاعت لرجل جس نے شفاعت کی کسی مرد کے لیے کسی انسان کے لیے اللہ رب العزت سے یعنی یہ اللہ رب العزت سے شفاعت کرے گی جو اس کا پڑھنے والا ہو جو اس پر عمل کرنے والا ہو جو اس کو دل سے لگانے والا ہو اس کے لیے شفاعت کرے گی حتیٰ غفر اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تک کہ اللہ نے اس کو بخش دیا یہ اللہ سے بخشوا لے گی اور فرمایا بھائی تبارک دل ملک وہ سورت تبارک البیبی دل ملک ہے ایمان والو اس سورت کو پڑھو اس صورت کو یاد کرو اس صورت کو دل سے لگاؤ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر الحمد للہ